عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساجی دار کو حق کے شفا حاصل ہے اور شفا ہر چیز میں ہے جامع ترمیزی حدیث نمبر ایک ہزار تین سو اکہتر یہ حدیث منکر ہے